ابن جریج اور زحاق بن عثمان دونوں نے نے سے انہوں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لئیس کے حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک